اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرن چاہیے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کہنا پہنا ہے حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچہ سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے آما ضرر نہ دے اپنی بچہ کو اور نہ اولاد والا اپن اولاد کو اور جو باپ کا کام مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے پھر اگر ماں باپ دونوں ہیں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چڑھانا چاہیں تو ان پر گنا ناؤ اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذاقہ ناؤ جبکہ جو دیا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہین ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے